لیے کہ ہم سب اس چیز کے محتاج ہیں کہ دین کی بات کہیں اور سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں میں اسی چیز کی محنت فرمائی سب و روز ان کو دین کے ساتھ جوڑے رکھا مجلسیں کرتے رہے آج میں سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پڑھ رہا تھا وہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں آپ سے قرآن و حدیث سنتے ہیں آپ سے جنت اور جہنم کے تذکرے سنتے ہیں آپ سے دین کی باتیں سنتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر ایمان پختہ ہو جاتا ہے ہمارا یقین بڑھ جاتا ہے ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہیں ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے گناہوں کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر جب ہم مجلسوں سے چلے جاتے ہیں اور کچھ دنوں تک ہمیں آپ کی مجلس نصیب نہیں ہوتی تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور نعوذ باللہ من ذالک ہمیں ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ جیسے نہ خواستہ ہم منافق ہو چکے ہیں وہ سچے لوگ سے سچی باتیں اپنی زبان سے کہہ دیا کرتے تھے اس لیے انہوں نے اس بات کو کہنے کے اندر کوئی آر نہیں سمجھا اور اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جیسے منافق ہو چکے ہوں اس لیے پھر دوبارہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان مل جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حنزلہ واقعی ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک نازل فرمایا ہے اور جو بشارتیں اور جو وعیدیں اللہ نے مجھے دے کر بھیجی ہیں اور مجھے سنانے کا حکم دیا ہے اگر میں تمہیں وہ ساری کی ساری سنا دوں تو تمہارے لیے دنیا کے اندر جینا مشکل ہو جائے اور تم جنگلوں کی طرف نکل جاؤ لیکن میں تم سے یہی کہتا ہوں کہ تم ان مجلسوں میں آیا جایا کرو اور جلدی جلدی آیا کرو تاکہ تمہارے اندر یہ کیفیات برقرار رہیں اور تم دین پر استقامت پر رہو اس لیے کہ اگر تم ان مجلسوں سے دور رہو گے اگر تم قرآن پاک کے تذکرہ سے حدیث شریف کے درد سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے نیک لوگوں کی صحبتوں سے دور رہو گے تو آہستہ آہستہ شیطان تمہارے دل و دماغ پر قبضہ کر لے گا چھوٹے چھوٹے گناہوں کی نحوست سے تم بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے جاؤ گے اور یہاں تک کہ نہ کچھ کہو گے نہ سنو گے اور بڑے بڑے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے <coughs> تو اس بات کا علاج یہی فرمایا کہ دینی مجالس کے اندر آیا کریں اور یہ دینی مجالس کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ اب ہم ایک سورت کے ترجمے اور تشریح کے لیے میں اور آپ سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو ہم سارے کے سارے طالب علم بن گئے ہم جب اپنے گھروں سے نکلے تو یقیناً فرشتوں نے ہمارے پاؤں کے نیچے سر بھی بچھائے اور اس وقت جب ہم اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی کی بات کبھی تھوڑی سی بھی غلط نہیں ہو سکتی خدا کی قسم فرشتے ہمارے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں آسمانوں پر اڑنے والے پرندے بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں سمندروں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہیں اور یقیناً اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے نیک افراد اللہ رب العزت کسی نیک ماں کسی نیک بہن کسی اچھی بچی کی نسبت سے اور اس کے برکت سے اللہ رب العزت ہم سب کو دعا کی توفیق نصیب فرمائیں گے اور کسی ایک کی آمین کے ذریعے اللہ رب العزت ہمارا بیڑا پار فرما دیں گے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے جو دو تین گھنٹے کی تھوڑی سی مشقت پر انسان کو نصیب ہو جاتی ہے اس لیے میری باؤ بہنوں ان مجلسوں کو خوب خوب کامیاب بنائیں اور ذریعہ بنے خیر کا اپنے لوگوں کو کہیں اپنے خاندان والوں کو کہیں اپنے قرب و جوار والوں سے کہیں کہ وہ ان مجالس کے اندر آئیں ان مجالس کے اندر زیادہ لوگ آنے کی وجہ سے نہ ہماری شان پر کوئی فرق پڑے گا نہ ہماری عزت پر کوئی فرق پڑے گا ہاں اتنا ضرور ہوگا کوئی اللہ کی بندی آپ کے کہنے پر آ کر کچھ سن کر جائے گی اس نے دو نقلیں ادا کر لی اس نے نماز قائم کر لی اس نے پردے کو اختیار کر لیا قیامت تک وہ نیکی کرتی رہے گی اپنے مرنے تک وہ نیکی کرے گی اور قیامت تک اس کو اس نیکی کا ادر ملتا رہے گا اور اس کی نیکی کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں بھی اجر دیتے رہیں گے یقیناً تو یہ کتنا بڑا خیر کا ذریعہ تو ہمارا آج کا موضوع تبت یدا ابی لہب و تب سورہ لہب ہے یہ قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے ہے آخری تین صورتیں چھوڑ کر چوتھی صورت ہے یہ قرآن پاک کی پانچ آیات تیئیس الفاظ اور اکہتر حروف پر مشتمل یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس لیے یہ مکی صورت کہلاتی ہے اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی غار ہیرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم کہ پیارے نبی قرآن کو پڑھیے اور قرآن کو سیکھیے اور اس علم کو آگے پھیلائیے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تین سال تک کے لیے وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ عبادت کرتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائیوں میں جا جا کر خلوتوں میں بیٹھ بیٹھ کر عبادت کرتے رہے غار ہرا میں اکیلے چلے جاتے تھے وہاں پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے کلیمے کا اور توحید کا سوائے سیدنا فتیجہ القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا سیدنا فتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ امت مسلمہ کی پیاری ماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا پکا کر لایا کرتی تھی اور پہاڑ کی بلند چوٹی اور غار تک خود جایا کرتی تھی بڑھاپے کے عالم میں اللہ رب العزت کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آتا تھا کہ آسمان سے جبرائیل امین اترا کرتے تھے ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے اللہ کے نبی سے فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کے پاس ابھی خطیجت القبرا آنے والی ہیں ان کے ہاتھ میں آپ کے لیے شرید اور تھوڑا سا کھانا ہے جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے اللہ رب العزت کا سلام عرض کیجیے گا کہ اللہ رب العزت نے عرشوں سے صحیح سیدنا خدیجت القبرا کو سلام فرمایا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین سال تک عبادت فرماتے رہے اور اس چیز کی تیاری کرتے رہے کہ نبوت کے عمل کو اور نبوت کے مشن کو کس طریقے سے پھیلانا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے رہے اور زمین کو سازگار کرتے رہے اندرونی طور پر آہستہ آہستہ محنتیں کرتے رہے اور پھر اللہ کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی عشیرت کل اقربین کہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈرائیے ان کو دین کی دعوت دیجیے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت جس کو دین کی دولت دے جس کو دین کی سمجھ دے جس کو دین کا راستہ دکھا دیں اس پر ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دے اپنے گھر والوں کو دعوت دے اپنی اولاد کو دین پر لگائے اپنی ماں بہنوں کو دین پر لگائے اپنے بھائیوں کو دین پر لگائے اپنے خاون کو دین پر لگائے اپنے رشتہ داروں کو دین پر لگائے سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے اس لیے فرمایا بہن عشیرت اقربین اے پیارے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے اپنے خاندان بنو حاسم عبد المطلف کی اولاد قریش کے قبیلے میں اپنے رشتہ داروں میں دعوت اسلام عمومی اور خصوصی طور پر دینا شروع کر دی اپنی پھوپھی محترمہ کو دعوت اسلام دی اپنی بیٹی محترمہ فاطمت الزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام دی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعوت کا اہتمام فرمایا جس دعوت کا تمام کا تمام نظم و نصب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی تھے اور چھوٹی عمر ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب دین اترا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اسلام کی دعوت دی تو عورتوں میں سے سب سے پہلے کلمہ اسلام سیدنا فتیجت القبرا نے پڑھا بلکہ پوری انسانیت میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ سیدنا فتیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا اور بچوں میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کا تمام نظم و نصب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تمام رشتے دار جمع ہو گئے دعوت کی گئی دعوت کے اندر پائے پکائے گئے اور دودھ رکھا گیا سب کو کھلانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام رشتہ داروں کو جمع کر کے فرمایا اور رشتہ داروں میں تجھے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں تمہیں جہنم سے ڈراتا ہوں میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں میں تمہیں بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک رب کی اطاعت اور ایک رب کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں تمام رشتہ داروں نے سر اور ناک چڑھانا شروع کر دیے ماتھوں پر شکر آنا شروع ہو گئے انکار کرنا شروع ہو گئے تان دلی کرنا شروع ہو گئے کہ ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے اس لیے کہ معاشرے والے کیا کہیں گے جیسا کہ آج بھی کہا جاتا ہے کہ پردہ کر لیا تو معاشرے والے کیا کہیں گے گھر سے ٹی وی نکال دیا تو خاندان والے کیا کہیں گے گھروں کے اندر شادی کی رسومات کو ختم کر دیا تو خاندان والے کیا کہیں گے فلاں کام چھوڑ دیا تو دنیا والے کیا کہیں گے دنیا والے ہمیشہ سے کہتے رہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو دعوت دی آج لوگ کہتے ہیں مولوی ڈراتے ہیں مولوی جہنم کی باتیں کرتے ہیں مولوی قبر خبر کی باتیں کرتے ہیں خدا کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو انی لکم نذیر مبین میں تمہارے لیے کھلے انداز کے اندر تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں اور میں اگر تمہیں زمین کی اور آسمان کے وہ راز بتا دوں جو مجھے پتا ہے اگر میں جہنم کی وہ سختیاں تمہیں بتا دوں جو معراج کے موقع پر میں دیکھ کر آیا ہوں اگر قبر کا وہ عذاب میں تمہیں بتا دوں جو مجھے اللہ رب العزت دکھاتے ہیں تو تم اپنی زندگیاں جینا مشکل ہو جائیں تم جنگلوں کی طرف نکل جاؤ ان نذیر مبین میں تمہارے لیے کھلے انداز کے اندر تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں رشتے داروں نے منع کر دیا سیدنا علی کھڑے ہوئے اعلان کر کر کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ ہوں میری عمر اگرچہ بہت کم ہے میرا جسم اگرچہ کمزور ہے میری آنکھیں اگرچہ خراب ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا علی تو تو میرا بھائی ہے تو تو میرے ساتھ ہوگا میں ان رشتے داروں کو ڈراتا ہوں یہ مجلس بھی ختم ہو گئی پھر اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے اپنے رشتے داروں کو اپنے قبیلے والوں کو دوبارہ سمجھائیے اللہ کے نبی کوہ صفا پر چڑھتے ہیں صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں اللہ رب العزت تمام حاضرین مجلس کو صفا مروا کی زیارت نصیب فرمائے صفا مروا کی سائی نصیب فرمائے زمزم کا مبارک پانی نصیب فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے دستور کے مطابق عرب کا دستور یہ ہوتا تھا کہ جب لوگوں کو کسی خطرے سے ڈرانا ہوتا تھا لوگوں کو کسی خطرے کی آگاہی دینی ہوتی تھی کسی خطرے کی خبر دینی ہوتی تھی تو کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر اپنی چادر کو لہرا کر وا تباہ ہاہو کے نعرے لگایا کرتا تھا تو لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی دستور کے مطابق کوہے صفا پر کھڑے ہو کے ہو کا نعرہ لگایا لوگ جمع ہو گئے اللہ کے نبی نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا اور لوگوں یہ بتاؤ کیا میں تمہیں کوئی کسی دشمن کے آنے کی خبر دوں کہ تم پر بہت بڑی مصیبت آ رہی ہے تم پر بہت بڑا دشمن حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے تمام کے تمام لوگ بول اٹھے کہنے لگے ماں جب ربنا کا بن اے پیارے اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا کہ آپ نے کبھی کوئی بات خلاف حقیقت کہی ہو آپ ہمیشہ سچ کہتے ہیں آپ صادق بھی ہیں آپ امین بھی ہیں آپ امانت دار بھی ہیں آپ سچے بھی ہیں آپ جھوٹی بات نہیں کر سکتے سکتے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں سنو میں تمہیں کہتا ہوں میں تمہیں کہتا ہوں انی انی لکم نذیر مبین میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے فنی نذیر القم دئی نہ دئی آزاد ان شدید میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسے عذاب سے جو تمہارے سامنے بہت سخت عذاب ہے جو تمہاری گردنوں کو ناپنے والا ہے جو تمہارے جسموں پر ٹوٹنے والا ہے میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دو تم تمام کے تمام کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا کوئی منتیں پوری کرنے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی روزی چھیننے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی سانس دینے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی کوئی چیز نہیں دے سکتا سب کچھ وہی اللہ ہے تم کہہ دو لا الہ الا اللہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم نہیں مانتے پی نذیر رم بین یدی عذاب شدید تو میں تمہیں ایک دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں جو عذاب تمہاری گلیوں کو تمہاری ہڈیوں کو تمہارے گالوں کو تمہارے سروں کو تمہارے جسموں کو کھا جائے گا اللہ کے نبی کی جب یہ بات سنی تو اس مجلس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کا سکا چچا ہے آپ صلی اللہ علیہ کے والد محترم کا بھائی ہے ہاشم کی اولاد میں سے ہے نام اس کا ابو لہب ہے جب اس نے یہ بات سنی وہ سب ترین اسلام کا دشمن تھا اس نے اپنے ہاتھوں میں کنکریاں اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھینکی اور کہنے لگا تب یا محمد اے محمد نعوذ باللہ تیرے لیے ہلاکت ہو علی علیحدہ جمع تنا کیا تو نے ہمیں اس بات کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے کہ تو ہمیں ہمارے بتوں سے منع کرے گا ہمیں لات اور مناف کی عبادت سے منع کرے گا اس نے یہ سخت قدم اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر بھی پھینکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بھی دی اور قیامت تک کے ایمان والوں کو پتا دیا قیامت والے وہ قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے یہ ایک نمونہ چھوڑ دیا کہ ایمان والیوں جب بھی گھروں کے اندر پردے کرو گی تمہیں گالیاں ملیں گی جب بھی گھروں کے اندر شریعت کی بات کرو گی تمہیں گالیاں دی جائیں گی جب بھی گھر سے ٹی وی نکالنے کی بات کرو گی تمہیں گالیاں دی جائیں گی جب بھی اپنے خاونوں کو حرام سے روکو گی تمہیں گالیاں دی جائیں گی جب بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا کہو گی تمہیں گالیاں دی جائیں گی لیکن جب بھی تمہیں گالیاں دی جائیں تو یاد کر لینا جب لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر تو جن کو وادی تائف کے پتھر یاد آتے ہیں کہ یہ پتھر اور یہ گالیاں ہمارے پیارے آقا کو بھی پڑی تھی ابو لہب نے گالیاں دی قرآن پاک ٹیچ میں آ گیا اللہ رب العزت کی ذات کو غصہ آیا سورت لہب آ گئی تبت یادا ابھی لہب و تب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ ہلاک ہو گئے ابو لہب کے ہاتھ بھی اور ابو لہب خود بھی ہلاک ہوگا اس نے اللہ کے نبی کے لیے ہلاکت کی بات کی حالانکہ وہ خود ہلاک ہوگا یہ شخص کون تھا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا اس کا اصل نام عبد العزا تھا بدھ کے بدھ کا بچہ بدھ کا بندہ عزا کا بندہ اس کا نام تھا اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی چچا تھے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو طالب یہ تمام کے تمام ان میں سے دو تو تو سیدنا سیدنا عباس اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معامل رہے ان کے مخالف نہیں تھے انہوں نے بہت معاملت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو جائیں لیکن وہ نہ ہو سکے تو ابو لہب یہ صرف مخالف ہی نہیں تھا بہت بدترین مخالف تھا اور بہت زیادہ یہ مخالفت کیا کرتا تھا اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ یہ عرب کا بڑا وزیر اور خوبصورت مرد تھا کداور انسان تھا وجاہت کی چہرہ چمکا دمکا کرتا تھا گورے چٹے رنگ کا تھا اونچا لمبا تھا چہرہ ہمیشہ شولے کی طرح بھڑکتا تھا اس کا چہرہ اس لیے اس کو ابو جہل کہتے تھے بڑی وجاہت والا تھا اس کے دو بیٹے تھے ایک بیٹا کا نام ایک بیٹے کا نام اتبا اور دوسرے بیٹے کا نام اتبا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے اولاد ملی وہ بیٹیاں تھیں بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نہیں تھے جو بیٹے پیدا ہوئے تھے وہ سنے بلوغت سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بڑی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک جو ہے وہ بیٹیوں سے چلی تو اس وقت دستور تھا کہ رشتہ داروں کے اندر اسلام ابھی آیا نہیں تھا رشتہ داروں کے درمیان آپس میں شادیاں ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے سیدنا ام کلفوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو بیٹیاں ہیں ان دو بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹے اتبا اور اتحبا سے ہو چکا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور کلمہ توحید پڑا اور کلمہ توحید کی دعوت دی تو ابو لہب تو بہت سخت ترین دشمن ہو گیا اور ابو لہب کی بیوی بھی سخت ترین دشمن تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دین کی تو ان دونوں میاں بیوی نے مل کر اپنے بیٹوں کو مجبور کیا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو تو ان دونوں بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی دیکھیں تو صحیح دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی مشقتیں آئی کہ بیٹیوں کو طلاق تک کا سامنا کرنا پڑا کسی باپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی کی رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی اور صرف اتنا ہی نہیں ان دونوں بیٹوں میں سے جو اتبا تھا اس نے اتنی گستاخی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر ان کی بیٹی کو طلاق بھی دی اور ساتھ گالی گلوچ بھی کرتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف اس نے تھوک بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب اس نے یہ جسارت کی یہ گستاخی کی اور برا بلا کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اللہ صلیت علیہ کلبم من کلابک یا اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے جو کہ اس کو ہلا کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تو وہ اپنی جگہ پر تھرانے لگا اپنے باپ کو جا کر بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے بدعا فرما دی ہے ابو لہب بھی جانتا تو تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرمایا کرتے ہیں وہ کچھ ہو کر رہتا ہے آپ سچی زبان رکھتے ہیں آپ کا عقیدہ بھی سچ ہے آپ کا یقین بھی سچ ہے آپ کا کلام بھی سچ ہے آپ کا عقیدہ بھی سچ ہے لیکن وہ اپنی ہر دھرمی کی وجہ سے اپنی ضد کی وجہ سے نہیں مانتا تھا جیسا کہ ہم آج نہیں مانتے ہم مانتے ہیں کہ رب نے جہنم بھی بنائی ہے ہم مانتے ہیں کہ رب نے ہمارے لیے جنتیں بھی سجائی ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہمیں قبر میں بھی جانا ہے ہم قبر کے کے عذاب کو بھی مانتے ہیں جہنم کی سختیوں کو بھی مانتے ہیں ہمیں ہمیں پتا ہے کہ جھوٹ کا عذاب ہوگا ہمیں پتا ہے کہ ہمیں غیبت کا عذاب ہوگا ہمیں پتا ہے کہ ہمیں نمازیں چھوڑنے کا عذاب ہوگا ہمیں پتا ہے کہ ہمیں بدکاریوں کا عذاب ہوگا قیامت کے دن بدکار لوگوں کی شرم گاہیں ان کے ماتھوں پر لٹکا دی جائیں گی اور پوری دنیا کے سامنے ان کو دلیل و رسوا کیا جائے گا ہمیں سب پتا ہے لیکن ہم مانتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے نمازیں چھوڑتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں حرام خوریاں کرتے ہیں حرام کاریاں کرتے ہیں حرام بینیاں کرتے ہیں اپنے کانوں سے گنا اپنی زبان سے گنا اپنے آنکھوں سے گنا اپنے ہاتھوں سے گنا سب کچھ کرتے ہیں حالانکہ یقین ہوتا ہے ابو لہب کو بھی یقین تھا لیکن اپنی ہر درمی کرتا اپنے بیٹے سے کہنے لگا اے بیٹے تو نے غلط کیا اگر محمد عربی کے منہ سے یہ زبان سے یہ الفاظ نکل گئے ہیں تو اب بچ کر رہنا تج پر ایسا وقت آئے گا تو کسی جانوروں کے ہاتھوں سے ہلاک ہو جائے گا وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا ایک مرتبہ ایک قافلہ تجارت کے لیے نکلا اس میں اتبا بھی نکلا اس میں ابو لہب بھی نکلا یہ لوگ جب نکل پڑے تو اچانک رات کو ایک جگہ پر سوئے ہوئے تھے تو ایک شیر نے بہت زور سے دھاڑ ماری یہ کاپنے لگا اپنی جگہ پر اس کے پسینے چھوٹ گئے لوگوں نے پوچھا اتنا ڈرتا کیوں ہے کہنے لگا محمد عربی نے فرمایا تھا کہ تجھے کوئی درندہ ہلاک کر دے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ شیر جو رہا ہے اس سے مجھے ہی ہلاک کرنا ہے لوگوں کو جمع کیا ابو لہب بھی آ گیا اس نے اس کو ایک اونچے ٹیلے پر سلا دیا تاکہ کوئی جانور آئے تو وہاں تک نہ جا سکے اور اس کے ارد گرد کافی سارے افراد کو سلا دیا جو اس کی حفاظت کرے لیکن دل میں ڈر بھی تھا اللہ کے اللہ کے نبی کے منہ سے بات بھی نکلی تھی اس چیز کا یقین بھی تھا کہ پوری ہو کر رہ جائے گی رات جب تاریخ ہو گئی تو ایک شیر جنگل سے آیا اس نے آ کر لوگوں کے منہ سوکھنا شروع کیے تمام لوگوں کو چھوڑتا ہوا وہ اسبا کے سر پر پہنچا اور اس کا سر اس کے تن سے جدا کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے کا آپ کو گالیاں دینے والے کا یہ انجام پوری دنیا کے سامنے آ گیا آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھونکنے والے کتے آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر انگلیاں اٹھانے والے یہ دجال آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو پامال کرنے والے کافر دنیا میں ایسے ہی رسوا ہو رہے ہیں نہ ان کا کوئی پوچھنے والا ہے نہ ان کا کوئی ٹھکانے والا ہے خدا کی قسم قیامت تک یہ ایسے ہی رسوا ہوتے رہیں گے تو اس بار کے بیٹے کا یہ انجام ہوا ابو لہب کے بیٹوں کا یہ انجام ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں کہ جن کو انہوں نے طلاقیں دی ان کو کیسے شوہر نصیب ہوئے سیدنا ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان غلی سے ہوا ان کے انتقال کے بعد سیدنا ام کلثوم کے انتقال کے بعد سیدنا رقیہ کا انتقال سیدنا رقیہ کا نکاح بھی سیدنا عثمان غلی سے ہوا ایسا با حیا انسان ایسا سخی انسان کہ جو جب مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلا کرتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ایسا سے فرمایا کرتے تھے ایسا کو دیکھو اللہ تصحیح مل رجل تصحیح مل ہل ملائے کا کیا ہم ایسے شخص کا حیا نہ کریں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں ایسا حیا والا انسان ہے وہ عثمان غنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے اور ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا رہا کتابوں میں لکھا ہے تفصیل کی کتابوں میں لکھا ہے تفصیل کے ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بازار میں گئے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم مزاج کی منڈیوں میں بازار میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا چوگا پہنا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں لا الہ الا اللہ ایمان والیوں تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی سنت کو زندہ کرو جب بھی گھروں کے اندر جاؤ جب بھی مجالس ہوں ان مجلسوں کے اندر غیبتیں کرنے کی بجائے ان مجلسوں کے اندر فنکاروں کی باتیں کرنے کی بجائے جب اللہ رب العزت تمہیں فرصت دے اس فرصت کے لمحات میں گندے رسالے پڑھنے کی بجائے لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے دین کی دعوت دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم مجاز کی منڈی میں لوگوں کو کہتے پھر رہے تھے لا الہ الا اللہ اور لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے سے پتھر مارتا پھر رہا تھا اور اتنے شدید پتھر مار رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اندر خون تھا آپ کے نالین مبارک خون کے اندر تر تھے وہ شخص پتھر مارتا جاتا تھا آقا کی زبان سے یہی نکلتا تھا لا الہ الا اللہ ایمان والو ایمان پر آ جاؤ اللہ کو مان لو تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ گے یہ شخص بھی ابو لہب تھا اس شخص کا انجام کیسا ہوا اس شخص کا انجام اتنا بدترین ہوا کہ اس شخص یہ شخص جب غزوہ بدر ہوا اور لوگ غزوہ بدر کے لیے نکلے مشرقین مکہ غزوہ بدر کے لیے نکلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹا دیں گے تو تمام کے تمام مشرقین مکہ نکلے بڑے بڑے سردار نکلے ابو لہب بدر کے اندر نہیں گیا لیکن عرب کے دستور کے مطابق کہ جب کوئی سردار خود کسی جنگ کے اندر نہ جائے تو وہ اپنی طرف سے کسی نمائندے کو بھیجا کرتا ہے جس کو تمام ساز و سامان گھوڑا اور اصلیہ دیا کرتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف سے نائب بن کر جا کر لڑے تو ابو لہب نے بھی ابن حسام کو اس طرف روانہ کیا بدر میں بھیجا تاکہ وہ ابو لہب کی طرف سے جا کر لڑے اور خود مکہ مکرمہ میں بیٹھا رہا جب مکہ مکرمہ میں غزبہ بدر ختم ہو گیا اور وہاں سے لوگ آنے لگے تو ابو سفیان جب مکہ مکرمہ میں آئے تو ابو لہب نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح غزبۂ بدر میں کیا ہوا ابو لہب نے ابو ابو سفیان نے کہا اے ابو لہب غزہ بدر کے اندر تو ہمارے لوگ مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں سے ذبح ہو گئے ایسے لگا جیسے مسلمان ان پر قابض ہو گئے ہیں انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے لوگوں کو قتل بھی کر دیا ہمارے لوگوں کو قیدی بھی بنا لیا ہم تو لاشیں اٹھا کر آئے ہیں اور اپنے قیدی چھوڑ کر آئے ہیں اور اتنے میں ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کو میں جانتا نہیں تھا جن کو میں جانتا نہیں تھا انہوں نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور سفید گھوڑوں پر سوار تھے تو اتنی دیر میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ مکرمہ میں موجود نہیں تھے ان کا ایک غلام تھا ابو اس اس نے نے جب یہ بات سنی تو اپنا سر اپنے گھر سے باہر نکال کر ابو سفیان سے کہا ابو سفیان خدا کی قسم وہ فرشتے تھے جو آسمانوں سے اتر کر مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے ابو راز نے جب یہ بات سنی تو اس کو غصہ آ گیا کہ ایک غلام ہو کر ایسی بات کرتا ہے اس نے ابو رافے کو پکڑ کر ڈنڈوں سے مارنا شروع کیا نیچے گرا کر ان ان کی کے سینے پر بیٹھ گیا اور اور ان کو بہت سخت مارنا شروع کر دیا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی زوجہ محترمہ ان میں فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمزور خاتون ہے ایک خاتون ہے جو گھر کے اندر اکیلی ہے شوہر بھی موجود نہیں ہے لیکن ان کی ہمت دیکھو ان کی استقامت دیکھو جب دیکھا کہ وہ اتنا سخت مار رہا ہے اور غلام کو مار رہا ہے تو گھر سے ڈنڈا لے کر آئی آ کر ابو لاب کے سر پر زور سے مارا اور اسے کہنے لگی اے بدبخت انسان تو ایک غلام پر اتنی ظلم کرتا ہے کہ اس کا آقا موجود نہیں ہے اور اس کو تو اس لیے مارتا ہے کہ اس نے ایک سچی بات کی ہے تو تو سن لے خدا کی قسم میں بھی مسلمان ہوں اور یہ بھی مسلمان ہے ہم سب کے سب ایمان اور اسلام کا اعلان کرتے ہیں تم جو کچھ ہمارا بگاڑ سکتی ہو بگاڑ لو یہ کہہ کر ان میں فضل نے اس کے سامنے کلمہ پڑھ لیا یہ ایک عورت کی جوا مرضی ایک عورت کی ہمت دیکھو کلمہ پڑھ لیا ابو لہب رسوا ہو گیا اور پھر غزبہ بدر کے فوراً بعد ابو لہب کے جسم پر ایک دانہ نکلا ایک دانہ نکلا ابو لہب کے جسم پر جس کو تعاون کا دانا کہا جاتا ہے عربی زبان میں یہ بیماری تھی جس کو حد کہا جاتا تھا کہ جس کے جسم پر دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جسم کے اندر بدبو ہونا شروع ہو جاتی ہے سارا جسم گلنے اور سڑنے لگ جاتا ہے اس کو بھی یہ بیماری لگ گئی اور ایسی بدترین بیماری لگی کہ اس کے بیٹوں نے اس کی بیوی نے سب نے اس کو دور تنا ایک جگہ پر چھوڑ دیا کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا کوئی اس کی حالت کو نہیں پوچھتا تھا کوئی اس کو کھانا یا پانی نہیں پہنچاتا تھا یہ بری حالت کے اندر تڑکتا چھٹکتا ہوا وہاں پر مر گیا کوئی اس کی لاش اٹھانے کے لیے نہیں آیا جب اس کی لاش بھی گلنے اور سڑنے لگ گئی تو پھر لوگوں نے اس کے بیٹوں سے کہا کہ تم تھوڑا سا حیا کرو شرم کرو کہ تمہارے باپ کی لاش پڑی ہوئی سڑ رہی ہے اس کو کیڑے کھا رہے ہیں اس پہ بدبو ہو رہی ہے تم اس کو اٹھا نہیں رہے تو غلاموں تو اس کے بیٹوں نے جا کر کچھ غلاموں کو کرایہ پر لیا اور ان ان کو اجرت دی اور سے کہا کہ ہمارے باپ کی لاش کو کسی دیوار کے ساتھ جا کر لگا دو تو انہوں نے اس لاش کو دھکے دے کر رسیوں کے ساتھ گھسیٹ کر ایک پہاڑ کے ساتھ جا کر لگا دیا اور لوگوں نے اس کو پتھر مار مار کر پتھر دور سے پھینک پھینک کر اس کی لاش کے اوپر ایک قبر سی بنا دی اور پتھر جمع ہو گئے اس طرح یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہلاکت کی باتیں کرنے والا ایسا دنیا سے رسوا ہو کر گیا کہ اس کی لاش کو اس کے بچوں تک نے ہاتھ نہیں لگایا اور قیامت تک کے لیے اس کی لاش بھی رسوا ہوئی اس کی قبر بھی رسوا ہوئی آج بھی مکت المکرمہ کے اندر جبل ابو لہب موجود ہے کہ جس کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس شخص کا یہ انجام ہوا تو اس صورت کے اندر سب سے پہلے اس کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا ترجمہ پڑھ لیجئے پریشان نہ ہو یہ نماز ہونے والی ہے انشاءاللہ نماز آپ حضرات کو بھی مل جائے گی مجھے بھی انشاءاللہ جماعت مل جائے گی تبت یادا ابھی تب اس ترجمے کو یاد کریں جب بھی نماز کے اندر پڑھا کریں تو ترجمے کا استحدار کیا کریں بہت مزہ آئے گا فرمایا تبت یادا ابھی تب تبت یادا ہلاک ہو گئے ہاتھ ابھی وہ تب اور وہ خود بھی ہلاک ہوا یعنی اس کے ہاتھ بھی ہلاک ہوئے ایسی بیماری لگی کہ ہاتھ گل گل کر سر سر کر گرنے لگے وہ تب اور خود بھی ہلاک ہو گیا ماغنان ہو مالو ہو اما کتب ماغنان ہو اور کچھ کام نہ آیا اس کے مالو ہوں اس کا مال جو کچھ بھی اس نے کمایا تھا اس کے کچھ کام نہ آیا وما کا مالو ہوں اس کا مال وما کسب اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کے کام نہ آیا یعنی کسب سے ملاد اولاد بھی ہے انسان کا قیمتی مال اس کی جائیداد اس کا پیسہ اور اس کی اولاد ہوتی ہے تو یہ کسب سے ملاد اس کی اولاد ہے کہ اس کی اولاد بھی اس کے کام نہ آئی کہ انہوں نے اس کی لاش کو ہاتھ تک نہیں لگایا سیسلا نارن ذات الحب سیسلا اور ان قریب وہ پھینک دیا جائے گا نارن شولے مارتی ہوئی آگ میں نارن نار کے اندر آگ کے اندر ذات الحب ایسی آگ کے جو شولے مارتی ہوئی ہوگی انگاروں والی آگ ہوگی اس کے اندر پھینک دیا جائے گا وم رات اور اس کی بیوی اس کی بیوی بھی اسی طریقے سے ہلاک ہو گئی اس کی بیوی کون تھی اس کی بیوی جس کا نام ارونا لکھا گیا ہے اور اس کی کنیت ام جمیل یا ام جمیلہ تھی ام جمیل یا ام جمیلا تھی اس کی کنیت یہ عورت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت دشمن تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی تو اس کے بارے میں بھی قرآن پاک کے اندر آیا کہ یہ بھی ہلاک ہو گئی قرآن پاک کے اندر کئی عورتوں کا ذکر آیا ہے اور یہ عورت ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر معاشرے کا بہت کچھ موقوف ہے اگر گھر کے اندر عورت اچھی ہو تو وہ کافروں کو بھی مسلمان بنا دیا کرتی ہے اگر عورت اچھی نہ ہو تو وہ اپنے بچوں کو بھی غلط راہ پر لگاتی ہے وہ اپنے شوہر کو بھی غلط راہ پر لگاتی ہے وہ اپنے بھائیوں کو بھی غلط راہ پر لگاتی ہے ابو لہب کی یہ بد قسمتی تھی کہ خود بھی بد انسان تھا اور گھر میں جو عورت ملی وہ بھی دین کی دشمن تھی اس لیے اس کو دین نصیب نہیں ہو سکا اگر اس کی بیوی خدا کا خوف رکھنے والی ہوتی اس کی بیوی اگر کلمہ پڑھنے والی ہوتی اس کی بیوی اگر ام فضل کی طرح اللہ سے ڈرنے والی ہوتی دیکھو تو صحیح ام فضل مسلمان عورت تھی اس نے اسلام پڑھا تو اس کے اسلام کی برکت سے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان ہو گئے دین کے خادم بن گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبا سالار بن گئے لیکن ابو لہب بھی انہی عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بھائی تھا لیکن گھر میں گندی عورت تھی گھر میں دین کو نہ ماننے والی عورت تھی دین کو نہ سمجھنے والی عورت تھی آتا کی دشمن تھی اس لیے خود بھی ہلاک ہوا وہ عورت بھی ہلاک ہوئی اس عورت کا کام یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گالیاں دیا کرتی تھی مکہ کی گلیوں میں ستایا کرتی تھی ان عورتوں کا دین میں بڑا کردار ان عورتوں کا بڑا کردار ہے یہ عورتیں اگر مسلمان بن جائیں یہ عورتیں اگر درست ہو جائیں تو یہ بڑے بڑوں کو سدھار لیتی ہیں یہ دین کے اندر بڑے بڑے انقلابی لوگوں کو کھڑا کر دیتی ہیں جیسا کہ پہلے درسوں کے اندر میں نے آپ کے سامنے دین اسلام کے اندر جو تاریخ سات خواتین تھی ان کا ذکر کیا تھا اور اس تاریخ کو کوئی نہیں بھلا سکتا کہ عورت اگر دین کی دشمن بن جائے عورت اگر دین کی مخالف بن جائے تو یہ سیدنا یوسف علیہ السلاط والسلام السلام جیسے نبی کو جیلوں کے اندر کرا دیا کرتی ہے یہ عورت اگر دین کی دشمن بن جائے تو سیدنا را علیہ السلاط السلام اور لوت علیہ السلاط السلام کی بیوی ہو کر بھی یہ دین نہیں لاتی اپنے بچوں کو کافر بناتی ہے پرانے پاک کے اندر ان عورتوں کی مثالیں بیان کی گئی اس لیے فرمایا ضرب اللہ کفر کپرم ومرات نوس کہ کافر عورتوں کی مثال دیتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ حضرت علیہ السلاۃ السلام اللہ کے پیارے بندے حضرت علیہ السلط اللہ کے پیارے بندے لیکن ان کی بیویاں کافر ہو گئی کانتا تحتا عبدین من عبادنا صالحین فخانتا ہما فلم یغنی من اللہ وقیل ادخل النار کہ یہ اللہ کے نبیوں کے نکاح میں تھی اللہ کے نیک بندوں کے نکاح میں تھی لیکن انہوں نے خیانت کی اللہ کے دین کے ساتھ خیانت کی نبیوں کے ساتھ خیانت کی تو یہ جہنم کا ایندھن بن گئی ان کو نبیوں کی استعمال میں ہونا نبیوں کی بیوی ہونا کسی کام میں نہیں دیا آج کہتے ہیں ہمارے بیٹے بڑے نیک ہیں ہماری اولاد نیک ہے ہمارا شوہر نیک ہے تو ہم جنت کے اندر چلی جائیں گی نہیں نہیں ایسے کوئی جنت کے اندر نہیں جا سکتا تم اپنے خامدوں کو نیک بناؤ اپنے بچوں کو نیک بناؤ اپنے بیویوں اپنے اپنے بھائیوں کو نیک بناؤ پھر دیکھو تم ان کو بھی جنت کے اندر لے کر جاؤ گی اگر یہی عورت نیک بن جائے تو قرآن پاک کی اسی آج کے اندر آگے چل کے قرآن پاک مثال دیتا ہے فراؤن وہ والی ہو اگر ایمان والوں کی تمہیں مثال چاہیے ذرا اللہ اللہ رب العزت مثال دیتا ہے امراطا فراؤن فرعون کی بیوی کی یہ فرعون کی بیوی کون تھی یہ شہزادی بھی تھی یہ ملکہ بھی تھی اس لیے کہ بادشاہ کی بچی بھی تھی اور بادشاہ کی بیوی بھی تھی یہ فرعون کی ملکہ تھی وہ فرعون جس کی اسی ہزار شہروں پر حکومت تھی وہ فرعون کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ لے کر کھڑا کرتے تھے جس کے محلات تھے لیکن یہ عورت کیسی پاک دامن تھی اس عورت نے جب اللہ کے دین کو اختیار کیا تو سیدنا موسا علیہ سلاد جیسے پیغمبروں کو فرعون کے گھر میں پال کر دکھا دیا اس عورت نے سیدنا موسا علیہ سلاد کو لا او تلو ولدا فرعون بچوں کو قتل کیا کرتا تھا کہ کوئی موسا پیدا نہ ہو جائے لیکن ایک عورت نے ٹھان لی اے فرون تم بچوں کو قتل کر تم ماؤں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کر ذبح کر لیکن میں تیرے گھر کے اندر موسا کو پال کر دکھاؤں گی اور فرون کی بیوی نے موسا کو فرون کے گھر میں پال کر دکھایا اور جب فرون کو پتا چلا کہ یہ اسلام لے آئی ہے منع کیا کہ محلات ہیں تیرے لیے خادمائیں ہیں تیرے لیے دنیا کی جاگیریں ہیں جائیدادیں ہیں سب کچھ کر کہنے لگی نہیں ربی اندر کا بیتن پھر جننا ربا دنیا کے گھر مالات نہیں چاہیے مجھے جنت کے اندر ایک گھر چاہیے رب نے جنت کا گھر بھی دے دیا رب نے اس کی مثال پرانے پاک میں پیش کر دی لیکن بری عورت جب بری بن جائے تو یہ بری عورت نیک عورت نیک بنی تو پھر ان کے گھر میں موسا کو پنا دے دی پھر ان کے گھر میں موسا کی پرورش کر دی یہی عورت اگر بری بن جائے تو دیکھو تو صحیح سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے جرنیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کے قتل پر ابھارنے والی ایک عورت جس نے ایک غلام کو کہا کہ میں تجھے دنیا کی دولت دوں گی تجھے آزادی دوں گی تو جا کر سیدنا حمزہ کو قتل کر دے اس شخص نے جا کر سیدنا حمزہ کو شہید کر دیا سیدنا حمزہ کو قتل کروانے والی ایک عورت صرف سیدنا حمزہ کو قتل کروانے والی نہیں آگے چلو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد فاطمت الزارا کے پیارے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی مسلمانوں کے خلیفہ راب ان کو قتل کرنے والا شخص عبد الرحمان ابن ملزم جب ان کو قتل کرنے کے لیے آیا تو ایک عورت جس کا نام قطام تھا بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اس اس اس نے کو کہا کہ مجھ سے وہ شخص پر عاشق ہو گیا اور اس نے کہا میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا میں تجھ سے ضرور نکاح کروں گی لیکن میرے نکاح کی شرط یہ ہے کہ میرے لیے دو ہزار دینار کما کر لانا اور مجھے ایک غلام دینا اور اسی طرح علی کا سر لے کر آنا تب تم سے نکاح کروں گی تو اس نے کہا کہ نہ میں غلام لا سکتا ہوں نہ میں پیسہ کما کر لا سکتا ہوں البتہ تیرے لیے علی کو قتل کر کر آ سکتا ہوں کہنے لگی ٹھیک ہے علی کا سر لے کر آ جانا علی کو قتل کر کر آ جانا میں تیرے نکاح میں آ جاؤں گی دیکھو تو صحیح میری ماں بہنو ایک مسلمان خلیفہ کو قتل کروانے والی یہ عورت بنو تمیم کی عورت قیامت تک یہ تمیم کے لوگ چاہے جتنے بھی نقلی ہوں یا اصلی ہوں ان کی علی سے بھی دشمنی علی کی اولاد سے بھی دشمنی جس نے جا کر علی کو قتل کروایا وہ بھی عورت تھی جس نے حمزہ کو قتل کروایا وہ بھی عورت تھی لیکن جس نے عمر فاروق جیسوں کو مسلمان بنایا وہ بھی عورت تھی جس نے محمود غزنوی جیسے جرنیلوں کو میدان میں کھڑا کیا وہ بھی عورت تھی جس نے سیدنا ابو تلا جیسے لوگوں کو میدانوں میں کھڑا کیا وہ بھی عورت تھی یہ عورتیں اگر سدھر جائیں تو پورا کا پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے تو قرآن پاک کے اندر اس عورت کا بھی ذکر آیا وم راتو یہ ابو لہب کی بیوی یہ ام جمیلہ یہ بھی بڑی خطرناک عورت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتی تھی جب سورج تبت ابی لہب جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورت جس وقت نازل ہوئی تو اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے کے لیے آئی اور مزمتی آچار پڑھنے کے لیے آئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے دور سے اس کو دیکھا کہ گالیاں دیتی ہوئی آ رہی ہے زبان درازی کرتی ہوئی آ رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ یہ آ رہی ہے بڑی بد زبان عورت ہے آ کر گالیاں دے گی آ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں میں اس کو نظر ہی نہیں آؤں گا تو یہ جب آئی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ فرما دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نظر نہیں آئے یہ واپس چلی گئی یہ واپس چلی گئی اور گالیاں دیتی ہوئی واپس گئی اس کا انجام بھی بہت برا ہوا ہلاک ہو کر یہ مری قرآن پاک نے اس کے بارے میں فرمایا وم راتو اور اس کی بیوی ابو لہب کی بیوی ہما لتل ہتب یہ جو لکڑیاں اٹھا کر پھرتی ہے یہ لکڑیاں اٹھا کر پھرتی ہے یہ بہت مالدار خاتون تھی ابو سفیان رضی اللہ تعالی کی بہن تھی سردار قبیلے سے تعلق رکھتی تھی بہت مال دولت تھا لیکن کنجوس تھی بخیل تھی مال دولت جتنا بھی آ جائے وہ انسان کو بخیل کر دیتا ہے کہ اور زیادہ آ جائے تو یہ بھی اتنی بخیل تھی کہ جنگل کے اندر سے لکڑیاں کاٹا کرتی تھی وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتی تھی کوئی نوکر نہیں رکھا ہوا تھا خود لکڑیاں کاٹا کرتی تھی تاکہ ان کو جلایا کرے تو قرآن پاک نے اس کی اس نوسط کو بھی بیان کیا کہ یہ بخیر تھی امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں کو بخیر نہیں ہونا چاہیے ان کو سخی ہونا چاہیے ان کو صدقات کرنے چاہیے ان کو خیرات کرنے چاہیے ان کو یتیموں کی داد رسی کرنی چاہیے ان کو اپنے رشتے داروں کے اندر مال تقسیم کرنا چاہیے ان کے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے یہ بخل اور یہ کنجوسی کوئی اچھی چیز نہیں ہے ہم مالت تعالیٰ یہ لکڑیاں لایا کرتی تھی اور دوسری اس کی عادت یہ تھی کہ جب یہ لکڑیاں لاتی تھی تو ان لکڑیوں کے اندر جو کانٹے ہوا کرتے تھے ان کانٹوں کو یہ زمین پر پھینک دیا کرتی تھی تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اندر وہ کانٹے چبھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے تو یہ کچھ کیا کرتی تھی فی جی ہاں ہم مالت کہ یہ لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ فارسی کے اندر اور اردو کے اندر جیسے مقولے ہوتے ہیں تو یہ بھی عربی کا مقولہ ہے کہ جیسے جلسی پر لکڑی ڈالنے والی عورت کی ہے جلسی کے اندر لکڑی ڈالنے والی یعنی آگ لگایا کرتی تھی بہت زیادہ چگل خوریاں کیا کرتی تھی یہ ادھر کی بات ادھر کرنا ادھر کی بات ادھر کرنا اس کو جا کر کہنا کہ وہ دیکھو بیوی تمہارے بارے میں یہ یہ کہہ رہی تھی وہ دیکھو اما تمہارے بارے میں فلاں نے یہ کہہ دیا وہ دیکھو وہ تو تمہارے بارے میں ایسا منہ بنا رہی تھی وہ تو تمہارے بارے میں ایسی باتیں کر رہی تھی اس کی اس کو لگانا اس کی اس کو لگانا خاندانوں کے اندر جھگڑے کرانا شرارتیں کرنا یہ سب کچھ جو ہے وہ ابو الحب کی بیٹی ابو الحب کی بیوی کیا کرتی تھی قیامت تک جو عورت یہ کرے گی وہ ابو الحب کی بیوی کے نقشے قدم پر چلنے والی ہوگی اما المومنین المومن کے نقشے قدم پر چلنے والی نہیں ہوگی تو ہم مالت الحطب کا مطلب ایک یہ ہے ایک ہم مالت الحطب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر پر اور اپنے کندھے پر جہنم کا ایندھن لادنے والی ہے کہ اس کے سامنے اس کا شور کافر رہا اس کے سامنے اس کا شور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتا رہا اس کو چاہیے تھا کہ اپنے شور کو سمجھا دی اپنے شور کو روکتی اپنے شور کو حلال کا سمجھاتی اپنے شوہر کو دین کا سمجھا دی اس نے نہیں اس نے لکڑیاں اٹھا اٹھا کر اپنے شوہر کے کندھے پر بھی رکھی اپنے کندھے پر بھی رکھی کفر کے اندر اپنے شوہر کی آنت کی اس لیے ایسی ہے جیسے اس نے اپنے شوہر کے لیے اور اپنے لیے جہنم کا ایندھن اپنے کندھوں پر رکھا یہ مطلب ہے کہ اپنے شوہر کو ایندھن بنایا اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں جن کے گھروں کے اندر شوہر ہیں اور وہ غلط کاریاں کرتے ہیں وہ حرام خوریاں کرتے ہیں بیویوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں ان کو کھانا پکا کر دیتی ہیں جہاں ان کو کپڑے دھو کر دیتی ہیں جہاں ان کی محبت کے اندر بس پورے پوری رات اور پورا پورا دن فریفتہ رہتی ہیں وہاں محبت کا حق یہ بھی ہے کہ ان کو برائیوں سے روکیں فی جی دیہا اور اس کی گردن کے اندر حبل لن رسی ہے من مسد کھجور کے پتوں کی گندی ہوئی رسی اس کے گلے کے اندر ہے یہ ابو اللہ کی بیوی کے بارے میں پرانے پاک نے فرمایا یہ عورت اپنے گلے کے اندر ایک بہت موٹا ہار پہن کر رکھتی تھی چین پہن کر رکھتی تھی جیسا کہ وہ کھجور کے پتوں کے ساتھ لپیٹ کر اور گون کر بنائی ہو اور اس چین کے بارے میں یہ کہتی تھی اس سونے کے ہار کے بارے میں یہ کہتی تھی کہ یہ میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کو بیچ کر اس کا تمام پیسہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے اندر لگاؤں گی تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے فرمایا کہ گلے کے اندر رسی ڈال کر رسی ہے اسی رسی سے یہ ہلاک ہوگی تو اس کی ہلاکت بھی اسی طریقے سے ہوئی کہ یہ اپنے کندھے پر جو لکڑیاں رکھا کرتی تھی ان لکڑیوں کو جو رسی سے باندھا کرتی تھی ایک مرتبہ وہ رسی اس کے سر سے کھسک کر اس کی گردن کے اندر آ گئی اور وہ لکڑیاں اس کے اس کے گلے کا جو ہے وہ بن گئی پھندا بن گئی اور ان لکڑیوں کے وزن سے اور پھندے سے اس کا دم گھٹ گیا اور یہ یہیں پر ہلاک اور مردار ہو گئی اس طرح ان دونوں میاں بیوی کا انجام ہوا اور قیامت تک کے ایمان والوں کو بتا دیا کہ جو بیویاں ایمان پر چلیں گی ان کا انجام کیسا ہوگا ان کو اللہ رب العزت پھر ان کی بیوی کی طرح جنتیں دے گا اور جو بیویاں اسلام پر جو بیویاں ایمان پر نہیں چلیں گی ان کا حسر ابو اللہ کی بیویوں کی طرح ہوگا اور جو بیویاں اپنے شوہروں کو اپنی اولاد کو بھی دین پر نہیں لگائیں گی ان کا بھی یہی انجام ہوگا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائیں ہم سب کو ان مجالس کے اندر شرکت کرنے کی توفیق ادا فرمائیں ایک مرتبہ ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اس نیت کے ساتھ کہ ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملیں گی ترجمہ پڑھنے کا علیحدہ ثواب ملے گا قرآن کو سمجھنے کا علیحدہ ثواب ملے گا اس صورت کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیں تاکہ مجھے بھی ثواب مل جائے اور آپ سب کو ثواب مل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ہلاک ہو گئے حالحات ابی لہب ابو لہب کے وہ تب اور وہ خود بھی ہلاک ہوا ماں اغنا انہوں اور کچھ کام نہ آیا اس کے مال ہو اس کا مال وہ کسب اور جو کچھ اس نے کمائی کی یعنی کہ اس کی اولاد سیسلا نارن اور وہ ان قریب پھینک دیا جائے گا ایک آگ کے اندر ایسی آگ کے جو شولوں والی ہے بھڑکنے والی آگ ہے وم اور اس ابو لہب کی بیوی یعنی وہ بھی ہلاک ہو گئی ہما جو کہ اٹھانے والی ہے لکڑیوں کے گٹھوں کو فی جی اور اس کے گلے میں حبلون ایک رسی ہے مم مسد کھجور کی چھال کی گوندی ہوئی رسی اس کے گلے کے اندر ہے تفصیل اور تشریح میں نے آپ کے سامنے یاد کر دی ہماری آئندہ مجلس انشاءاللہ اسی طریقے سے پندرہ روز بعد ایک جمعرات کو چھوڑ کر اگلی جمعرات کو انشاءاللہ اسی وقت پر ہوگی تمام خواتین وقت کی پابندی کو ملحوظ رکھیں یہ خواتین اسلام جو اندر آپ کو درد فرماتی ہیں ان کے درد بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں اور ہم ان موضوعات کو لے رہے ہیں جو ہمارے روز مرہ کی زندگی میں پیش آنے والے موضوعات ہیں انشاءاللہ شاء آگے صورتوں کی تفسیریں بھی چلتی رہیں گی ہمارے روز مرہ کے مسائل اور ان چیزوں پر بھی چلتی رہے گی اس لیے تمام دروس کو سننے کا اہتمام کریں بڑے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ آج استخارے کا بیان ہوا استخارہ ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے ہر مسئلے کے اندر اللہ سے خیر طلب کرنا یہ عام ہے سورہ واقع اور سورہ ملک کے فضائل بیان ہوئے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا خزانہ ہمیں دیا ہے ہم اس خزانے کے فضائل سے معروم اسی طریقے سورت لحاظ کی تفسیر تھی آپ نے سنی اس میں ہمارے لیے کتنے سبق کی باتیں تھیں ابو لہب کی بیوی ابو لہب خود اس کا خاندان یہ تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی تو آئندہ جو ہماری نشستیں ہیں ان کا موضوع سورہ کہ اور فطر دجال یہ موضوع ہے اور اس کے علاوہ ماں کا مقام ماں کی فضیلت اور مقام یہ ہمارا موضوع ہے اور شوہر اور بیوی کے حقوق یہ ہمارا موضوع ہے مجلس کے اختتام پر دعا فرما لیں اس کے بعد تمام حضرات نماز ادا کریں ہماری بھی جماعت ہونے والی ہے تو دعا اس نیت کے ساتھ فرمائیں کہ اللہ رب العزت دعاؤں کو سنتے ہیں قبول فرماتے ہیں اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں بڑے سینا ٹھوک کر نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے اس نیت سے دعا کریں کہ ہمارا ایک آنسو کا قطرہ ہماری ایک آمین انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار کرا دے گی اللہ کے فرشتے یہاں موجود ہیں جو ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں قبولیت کے ساتھ قبولیت کی نیت کے ساتھ اپنے دلوں سے تمام مسلمانوں کے جس کے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے نفرت ہو کسی مسلمان کے لیے کینا حسد بغض ہو وہ تمام چیزیں اپنے دل سے نکال لیں کیونکہ یہ چیزیں انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ